ہاں۔ قرآن کریم میں تدبر اور سوچنے کے لیے ہم کچھ اصول اور مبادی بیان کر رہے تھے اس میں سے سب سے پہلے قرآن کریم کی تعریف جاننا ضروری ہے تو وہ کل ہم نے بیان کیا علماء لکھتے ہیں کتاب عربی انزلہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم المصاحف یہ عربی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب امین کے ذریعہ نت سے ثابت ہے اور اس پہ چند آیات ہم نے بطور مثال ذکر کی ہے دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کے اسماء متعدد ہے جو قرآن کریم نے خود ذکر کی ہے یہ اسماء متعدد الاتقان میں علامہ سیوتی رحمہ اللہ اسی طرح البرحان فی القرآن میں علامہ لیکن ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنپیری انہوں نے اپنی کتاب العرفان میں اور اسی طرح الوابل السیب فی درست شیخ محمد طیب میں ہم نے ستاسٹھ ذکر کیے ہیں عرفان سے نقل کرتی ہوئے الوابل السیب میں بھی ستاسٹھ اسما ذکر کیے ہیں جو قرآن کریم کی شرافت اور قرآن کریم کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں اس کی متعددہ کسی انسان کے اسماعی متعددہ ان کی شرافت پہ اور ان کے مقام اور ان کے حیثیت پہ دلالت کرتے ہیں مثلاً ایک بندہ ہے جس کو کچھ لوگ مولوی صاحب کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو حافظ صاحب کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو قاری صاحب کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو مفتی صاحب کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو خطیب صاحب کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے صفات رکھے ہیں مولوی صاحب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس نے فنون علوم عالیہ اور قرآن و حدیث کو پڑھا ہے اور فارغ شدہ سند یافتہ عالم ہے حافظ صاحب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم کا حفظ کیا ہے قاری صاحب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس نے تجوید کیا ہے علم سے واقف ہے مفتی صاحب اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو فتوی جاری کرتا ہے صحیح صحیح فتوی تو اس کو مفتی صاحب کہا جاتا ہے خطیب صاحب کہا جاتا ہے کیونکہ وہ خطابت میں اس کو مہارت حاصل ہے اور اپنے سامعین کو مسئلہ سمجھا سکتے ہیں تو اس کو خطیب صاحب کہا جاتا ہے اسی طرح قرآن کریم کے اسمائی متعدد ہے جو قرآن کریم کے فضیلت اور شرافت اور مقام پہ دلالت کرتے ہیں وہ اللہ تعالی نے ذکر کیے ہیں مثلا الکتاب سورہ دخان میں ابتدا میں اللہ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین کتاب بھی نام ہے قرآن کا کیونکہ مکتوب ہے فی المصائف مبین بھی نام ہے واضح ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں اس کا نام ہے قرآن کریم انہو لقرآن کریم سورہ واقعہ آیت نمبر ستتر میں اللہ نے فرمایا قرآن کریم کیونکہ اس کی تلاوت کیا جاتا ہے قرآن مقروع تلاوت تو قرآن کریم اور کریم عزت والی کتاب ہے ہر بندہ اس کی عزت کرتا ہے اس کا نام ہے کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام اور سورہ توبہ میں اللہ نے آیت نمبر چھ میں لکھا ہے حتی کلام اللہ تو قرآن کریم کا نام ہے کلام اللہ قرآن کریم کا نام ہے نور سے کے بغیر اندھیرا ہی اندھیرا ہے شرکیات کا اندھیرا بدعات کا اندھیرا رسم و رواج کا اندھیرا ظلم و جبر کا اندھیرا قرآن کریم نہ ہو تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے قرآن کریم کا نام ہے نور اس کی وجہ سے نور پھیلتی ہے سورہ نور میں اللہ رب العزت نے اسی طرح سورہ نساء میں آیت نمبر ایک سو بہتر میں وہ مُبِينًا ہم نے نازل کیا آپ کے لیے نور مبینہ روشنی واضح سورہ شورہ آٹھ نمبر باون میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ قرآن کا نام روح ہے کیونکہ روم کا علاج ہے انسان کی شکل و شباہت تو انسانوں کی ہے لیکن جب علم قرآن نہ ہو تو زندوں میں مردہ ہے اس کی روح مردہ ہے زندہ نہیں جب علم قرآن آ جائے تو اس کی روح زندہ ہو جاتی ہے او من کان میتن فاحیناہو و جعلنا لہو نورا یمشی بی فی الناس کم مثلو فی ظلمات لیسا بخارج منها اسی طرح قرآن کریم کا نام حدن ہدایت سورہ لکمان میں آیت نمبر تین میں اللہ نے فرمایا حدن و رحمت للمحسنین یہ ہدایت ہے یہ رحمت ہے اسی طرح قرآن کا نام ہے فرقان سورہ فرقان کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا برکت و علی وہ ذات ہے جس نے فرقان کو نازل کیا قرآن کا نام فرقان فرقان اور اسی وجہ سے اس کا نام ہے فرقان کہ یہ ٹکڑے ٹکڑے آیت آیت نازل ہوا سورت سورت نازل ہوا اور دوسری وجہ یہ کہ یہ کا ڈالتا ہے مہیدین اور مشرقین کے درمیان اتفاق ہر جگہ مقصود نہیں ہوتا کبھی کبھار تفرقی کی بھی ضرورت ہوتی ہے مشرق اور معاہد وہ ایک نہیں ہو سکتے عقیدہ شرکیہ اور عقیدہ توحید ایک نہیں ہو سکتے اس کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکتا مشرقہ اور معاہد کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا لات ان کے بول مشرقات فرقان اسی وجہ سے کہا جاتا ہے یہ تفریقہ ڈالتا ہے مشرق اور معاہد کے درمیان مشرق کو جدا اور معاہد کو جدا انداز میں پیش کرتے ہیں قرآن کریم کا نام ہے شفا شفا کی کتاب ہے علاج کی کتاب ہے سورہ بنی اسرائیل آٹھ نمبر بہاسی میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ شفائے لوگوں کے لیے اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر ستاون نکالیے سورہ یونس آیت نمبر ستاون ہم ذرا دیکھیں قرآن کریم میں آپ ہر ایک اپنی کے لیے اپنے سامنے قرآن کریم کا نسخہ رکھے اور کاغذ اور قلم تاکہ بہت ضرورت پیش آئے سورہ یونس آج نمبر ستاون ذرا دیکھ لیں يا أيها الناس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين اس ایک آیت میں دیکھیں کتنے نام قرآن کی ذکر کی ہے پہلا نام یا ایوہ الناس قد جاءتكم موعظة من ربکم مزہ دوسرا لما فی صدور تیسرا وہ اور چوٹا ورحمت للمؤمنین اور پانچوا قل بفضل اللہ فضل اللہ اور چھٹا وہ بھی اللہ کی رحمت یہ چھ نام دو آیتوں میں اللہ نے ذکر کی ہے قرآن کی کیونکہ قرآن کی طرف ترغیب ہے تو اللہ نے فرمایا یا سو اے لوگو لوگ گمو تم من ربکم تحقیقہ یہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے موعظہ تم قرآن کریم کا نام ہے موعظہ اللہ کی طرف سے پند و نصیحت ہے تو جو قرآن کو نہیں سنتا قرآن کو نہیں سمجھتا اللہ کے پند و نصیحت کو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے ایسے مولوی صاحب اور ایسے مفتی صاحب کی کیا ضرورت جو نہ قرآن کریم کو سمجھتا ہے نہ قرآن کو سنتا ہے نہ قرآن میں سوچتا ہے نہ تدبر کرتا ہے تو علم تو اس کے لیے تھا علوم عالیہ تو اس کے لیے پڑھے جاتے تھے رسی اور ڈول تو لوگ اسی لیے رکھتے ہیں کہ کنویں سے پانی نکالے اگر کنویں سے پانی نہیں نکالتے اور رسی اور ڈول رکھتے ہو تو اس کی کیا ضرورت ہے علوم تو پڑھتے ہیں اس کو اہمیت دیتے ہیں اور قرآن کریم کو نہیں سمجھتے اور نہیں پڑھتے تو پھر ضرورت کیا ہے علم عالیہ کے صرف علم سے تو فائدہ نہیں ہے علم علمنا تو شیعہ لوگ آپ سے بہتر سمجھتے ہیں صرف علم صرف کیا فائدہ نہیں ہے جب تک قرآن و حدیث کے خادم آپ نہ بنا ان علوم کو یہ اللہ کی نصیحت ہے اور اللہ کی نصیحت کو ایسے چوڑا اس کی طرف کوئی دھیان نہیں کوئی توجہ نہیں کوئی سننے والا نہیں کوئی بیان کرنے والا نہیں اس ملک میں بدقسمتی ہے کہ جو اہم چیز ہے اس کو غیر اہم بنا دیا اور جو غیر اہم ہے اس کو اہم بنا دیا اور انگریزوں نے جب فرنگی حکومت اس ملک میں آیا تو جو قرآن کریم کا عالم تھا اس کو کوئی اہمیت نہ دی اور جن نے منطق اور فلسفہ پڑھانی تھی تو ان کو شمس العلماء اور بڑے بڑے القاب سے نوازا گیا نصیحت اللہ کی طرف سے یا ایوہ الناسو قد جات گم موعدتم من ربکم تحقیقہ یہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے وَشِفَاءُ لِمَا فی صُدُورُ اور شفائے ان بیماریوں کی جو سینوں میں ہے وہ شفا ان لمافی قرآن کریم کا نام ہے شفا سینوں میں جتنی بھی امراض ہے دلوں میں جتنی بھی امراض ہے ان کے لیے شفا دلوں میں جتنے امراض ہے خواہ عقیدی کے ہو خواہ عمل کے ہو خواہ معاشرتی ہو ان سب کا علاج قرآن کریم میں ہے <coughs> شفائے وَهُدَوْا رَحْمَدُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور توفیق ہے اور رحمت مومنین کیلئے وَهُدَوْا رَحْمَدُ لِلْمُؤْمِنِينَ ہدن کا معنی میں نے کیا توفیق اور تا یہ اسی وجہ سے کہ اگر آپ کہیں کہ ہدایت ہے مومنین لیے تو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ہو در سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور پھر اگر آپ وہ جواب دیتے ہیں جو انہوں نے عالیہ میں چھوٹی کتابوں میں ان کے خطبوں میں استادوں نے کہا ہے کہ چونکہ فائدہ اس میں مومنین ہے اسی وجہ سے للمومنین کہا کہ فائدہ مومنین نے اٹھایا تو فائدہ صرف مومنین نے نہیں اٹھایا مشرقین نے بھی اٹھایا ہے جب انہوں نے قرآن سنا تو مسلمان بن گئے سورہ جن میں اللہ نے فرمایا جنات آئی اور کہنے لگی سمینا قرآن یادی رشد الا بے وہ تو مشرق تھی قرآن سنا اور ایمان لایا تو ان کو فائدہ پہنچا تم کیسے کہتے ہو کہ سر مومن کے لیے فائدہ <clears throat> اصل میں سمجھتے نہیں ہدایت کے چار مراحل ہیں اللہ کی رحمت حضرت شیخ القرآن پہ فرماتے کے چار مرائل ہیں پہلا ہدایت عامہ یعنی ہر چیز کو ہر حیوان کو ہر پرندی کو ہر انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے جب پوچھا قال فمر رب گما یا موسیٰ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل شيء خلقه ہر چیز کو تو حیوانات کو تو کوئی پیغمبر نہیں آیا کتاب نہیں آیا اوش و طیور کے پاس کوئی پیغمبر اور کتاب نہیں آیا تو کل شہید اور کل عرفی لایا کل سور موجبہ کلیا کا لایا قال ربنا اللذی آتعا کل شہن خلقہ سم حدا ادھر ہدایت عام مراد ہے تو معنی یہ ہر چیز کو اس کی شکل دی اس کا ساخ دیا دا اور پھر اس کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے شیر کو اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا شکار کرتا ہے پرندے کو اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہر ایک پرندہ اپنی مناسب گونسلا ہر چیز کو اس کے زندگی گزارنے کے طریقے ہدایت عامہ دوسری ہدایت ہے اس سے خاص وہ صرف انسانوں کے لیے ہدایت بے مانا ارسال رسول والکتب کے یعنی انبیاء اور کتابیں نازل کیے محبوس فرمائے جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائے اما اما دینا ہوں سمودیوں کو ہم نے ہدایت کی تھی فاستحب العام الامہ الہدا ہدایت کی تھی یعنی حضرت صالح علیہ السلام بھیجا حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی اور مسئلہ بیان کیا یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرو ادھر یہ ہدایت پہلے ہدایت سے خاص ہے بیمانا ارسال رسولی والکتب تیسرا ہدایت ان دونوں سے خاص ہے روح اداد بمعنی توفیق اور طاقت دینے کا جیسا کہ ادھر وَهُدَهُ وَرَحْمَدُ لِلْمُحْسِنِينَ یہ توفیق ہے اور رحمت مومنین کی لیے جنہوں نے ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ اور بھی طاقت سے نوازتا ہے ان کو اور بھی توفیق اور طاقت دیتا ہے تابداری کا ہدایت اس ان تینوں سے خاص ہے اور وہ خاص ہے وہ ہدایت بے مانا اصول لال جنت کو پہنچنا جیسا کہ سورہ یونس میں آتا ہے جب جنت ہی جنت میں پہنچ جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ اللذی حدانا لہذا تمام تعریف اللہ ہی لیے ہے حدانا لہذا جس نے ہمیں پہنچایا اس مقام پہ ادھر ہی دار بھی مانا اصول جنہ تو کتابوں نے اسے بڑا جنجال بنایا ہے اور لمبا چوڑا قصہ بنا ہے ہاں، یہ ہو جائے لام آئے تو یہ مانا یہ آئے تو وہ مانا پھر اس میں بھی اعتراضات اور شبہات اور کوئی حل نہیں اصل میں ہدایت کے چار مرائل ہیں اور ہدایت کے چار معنی ہیں کبھی ایک معنی پہ استعمال ہوتا ہے کبھی دوسرے پہ کبھی تیسرے پہ ہدل الناس مانا سارے لوگوں کے لیے رستہ دکھانا ہے ہدل المومنین یعنی مومنین کے لیے توفیق اور طاقت ہے اور سورہ آل امان میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ عام لوگوں کے لیے تذکرہ اور معاہدین کے لیے توفیق اور طاقت لیکن وہ اپنے مقام پہ جب ہم آ جائیں تو ادھر ہی انشاءاللہ اس کی تفصیل ہوگی اگر موقع ملا من آئیے یا ایوہ الناس قد جاعت گم موعدت من ربکم و شفاء لما فی صدور و ادور رحمت للمؤمنین و ہدایت ہے یعنی توفیق ہے اور رحمت مومنین کے لیے قل بفضل اللہ و برحمتی کہہ دیجئے میرے پیغمبر اللہ کے فضل سے اور مہربانی سے اللہ کی فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ اصل میں فعل اور فائل معذوف ہے مغول ذکر ہے اور دوسری جگہ فعل فائل ذکر ہے مغول معذوف ہے یعنی فل بزا بذالک فل یا بذالک ہوا خیر مما یجمعون اسی پر خوش ہو جائیں اسی پر خوش ہو جائیں ہوا خیر مما یجمعون یہ بہتر ہے جو یہ کرتے ہیں جمع کرتے ہیں یعنی لوگ و دولت جمع کرنے کے در پہ ہیں لوگ عہدوں کے جمع کرنے کے در پہ ہیں لوگ دوسری چیزوں کو سمیٹنے اور جمع کرنے کے در پہ ہیں تم قرآن کے لیے آئے ہو یہ سب سے بہتر وہ خیروں میں امام نصفی رحمہ اللہ نے ادھر ایک حدیث ذکر کیا ہے من ہدا اللہ للاسلام وعلمہ القرآن ثم شق الفاتنا کتب اللہ الفقر بین اینہ الى یوم یلقاہو جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام نصیب کیا اور قرآن کریم کے علم سے نوازا اللہ نے قرآن کا علم دیا تمہیں اور قرآن کریم کے علم سے نوازا ثم شکل فاقہ اور پھر لوگوں کے سامنے اپنے فاقہ اور فقر کا اظہار کرتا ہے کتب اللہ الفقر بینہ لا یوم یلقاہو اللہ اس کی پیشانی پہ قیامت تک فقر لکھے گا آپ دیکھیں جو علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام نصیب کیا علم نصیب کیا اور پھر وہ اپنے فقر فاقہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہم مقروض ہے اور میں مقروض ہوں اور مدرسہ مقروض ہے اور سب کچھ مقروض ہے ہمیشہ اس کے پیشانی پہ اللہ تعالیٰ نے فقر لکھا ہے خان اور نواب کے سامنے دولت مند کے سامنے ہمیشہ صرف جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جنہوں نے اپنے فخر فاقہ کو کسی کے سامنے پیش نہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کر دیا ہے ثم شکل فاقہ کتب اللہ بے اللہ رض قرآن کریم کا ایک نام ہے شفا کیونکہ یہ شفا اور یہ علاج کی کتاب ہے اگر معاشرہ کا علاج کرنا چاہتے ہو اور تمہارا یہ ارادہ ہو کہ میں اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں اپنے علاقے میں لوگوں کا علاج کروں تو بغیر قرآن کریم کے نہیں ہو سکتا تم بہت بڑے مفتی ہوگے بہت بڑی مولوی صاحب ہوں گے بہت بڑے خطیب ہوں گے لیکن جب تک قرآن کریم کا علم نہ ہو تو اپنے علاقے میں کسی کا علاج نہیں کر سکتے <clears throat> تو قرآن کریم کا ایک نام ہے <clears throat> شفا قرآن کریم کا ایک نام ہے وحی سورت الانبیاء میں اللہ نے فرما انما انذرکم بالوحی میں آپ کو ڈراتا ہوں بالوحی قرآن کریم کے ذریعے میں قرآن کریم کے ذریعے آپ کو ڈراتا ہوں اسی طرح قرآن کریم کے ستاسٹھ نام میں قرآن کا ایک نام ہے جیسا کہ جنات نے کہا سورہ جن میں انا سمینا قرآن عجبا ہم نے قرآن سنا اور عجیب قرآن سنا عجبان اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے نزول سے پہلے <clears throat> ساری دنیا تقسیم ہو چکی تھی ہندوستان میں مہاراجا اور سیٹا کو لوگ پکارتے تھے چین اور جاپان میں مہاتما کی شکلیں بنی ہوئی تھی اور لوگ اس کی پوجا پاٹ کر رہے تھے عرب میں لات منا کو جا کو لوگ پکارتے تھے اور ان کے سامنے سرب بسجود تھی ایران میں آتش قدر بنائے گئے تھے اور لوگ آگ کی عبادت کر رہے تھے اور قرآن کریم نے ان سب ساری دنیا کی مخالفت کی تو اسی وجہ جنات نے کہا عجبا عجیب قرآن ہے ساری دنیا ایک جانب اور قرآن کریم دوسری جانب قرآن کا نام ہے تذکرہ جیسا کہ سورہ مدثر میں اللہ نے فرما انہو تذکرہ قرآن کریم تذکرہ ہے بند و نصیحت کی کتاب ہے جو بھی اس کو سمجھے جو بھی اس کو بیان کرے تو اس کی وجہ سے نصیحت اس کی وجہ سے بند لوگوں کو پہنچتا ہے تو قرآن کریم کے اسماء متعدد ہیں اور قرآن کریم کی عظمت اور شرافت اور مقام پہ دلالت کرتے ہیں تیسری بات یہ کہ جب آپ قرآن کریم کی کسی آیت میں سوچتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ تفاصیر کا مطالعہ کرتے ہیں مفسرین اللہ کی رحمت ہے ان پر انہوں نے بڑا ارک ریزی سے کام کیا بڑی محنت سے کام کی اور قرآن کریم کے جو مقاصد تھی قرآن کریم میں جو فوائد تھی ان کو نکالا کسی نے عبارت کے لحاظ سے کسی نے معانی کے لحاظ سے کسی نے روایات کے لحاظ سے کسی نے اعراب کے لحاظ سے لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم سے نوازا اور پھر آپ خود قرآن کریم میں سوچتے ہیں تو کس طرح سوچیں گے اللہ نے فرمایا لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِ وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُوا الْأَلْبَابِ اسی لیے کہ اس کے آیات میں سوچیں تو اگر آپ تفصیر دیکھتے ہیں تو یہ تو آپ نہیں سوچتے قرآن میں تم تو دوسروں کے علم کو دوسروں کے علم پر بروسہ کر کے مطالعہ کرتے ہیں آپ نے تو خود نہیں سوچا اگر آپ خود سوچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا شیخ القرآن اللہ کی رحمت فرماتے تھے کہ ابتدائی دور میں میں قرآن کریم میں سادہ معرہ قرآن کریم کو پڑھ کے ایک ایک آیت میں سوچتا تھا اس آیت کا کیا مطلب ہے اس آیت کا ما قبل کے ساتھ کیا تعلق ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائے اور وہ فرماتے تھے کہ صرف سورہ یونس میں نے چھ مہینے ایسا مطالعہ کیا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ایک ہی وجود میں پڑھاتا تھا ایسا مطالعہ ایک ایک آیت میں ایک ایک صورت میں اور پھر اس کے خلا سے ہاں، مکھن نکال دیا تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور آپ قرآن کریم کی کسی آیت میں سوچتے ہیں تو کس طریقے سے سوچو گے تو آپ دیکھیں گے ایک آیت میں کہ اس میں کئی اللہ تعالی نے قرآن کریم کی نزول کی حکمت تو بیان نہیں کیے اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ سوچے کہ اس میں کسی کے ساتھ خطاب تو نہیں اگر کسی کے ساتھ خطاب نہ ہو تو پھر دیکھیں کہ اس میں کوئی مسئلہ اہم مسئلہ مقاصد بیان کی ہے یا نہیں اگر مقاصد نہ ہو تو دیکھے اس میں ممیدات میں سے کسی مضمون کا تذکرہ تو نہیں اگر یہ نہ ہو تو پھر سوچے کہ اس آیت میں متعا کو ثابت کرنے کے لیے کوئی طریقہ تو نہیں اپنایا ہے اگر کوئی طریقہ اپنایا ہو تو چار طریقوں میں سے کون سا طریقہ ہے دلائل عقلیہ ہے کہ دلائل نقلیہ ہے کہ دلائل وحیہ ہے یا حلف اور قسم ذکر کیا ہے اگر یہ نہ ہو تو اس میں منقادین کے احوال ذکر کیے غیر منقادین کے احوال ذکر کیے اگر منقادین کے احوال ہو تو دیکھیں اس آیت میں تسلی تو نہیں ہے مہیدین کے لیے یا تجزیے اور بہادری تو نہیں ہے ربط القلب تو نہیں ہے اگر یہ غیر منقادین کے ساتھ خطاب ہو تو ان کے احوال کا تذکرہ نہیں کئی ختم القلب کا ذکر تو نہیں زجر تو نہیں تخلیف اس آیت میں ہے یا نہیں تخویر دنیاوی یا اخروی اسی انداز میں سوچنا چاہیے سب سے پہلے قرآن کریم کی نزول کی حکمت ایک میں آپ سوچئے تو یہ سوچے کہ اس میں قرآن کریم کی نزول کی حکمت تو نہیں کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں تعریف علم کی تعریف علم کی موضوع اور پھر علم کا فائدہ کہ علم کس لیے میں پڑھتا ہوں علم کس لیے پڑھتا ہوں سیانت سیاح المتدی اللفظی علم صرف کس لیے پڑھتا ہوں اس لیے کہ معانی میں یہ ایک غلطی نہ کرے ماضی کا معنی ماضی میں مزارے کا مزارے میں اسی طرح میں منطق پڑھتا ہوں کس لیے سیانت من فی الفکری کہ فکر میں خطا نہ ہو جائے حالانکہ وہ ساروں کا فکر خراب ہو جاتا ہے <laughs> منافقہ کی فکر ہمیشہ خراب ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ <clears throat> ایک منطقی سے میں نے پوچھا کہ تم منطقی ہو وہ اپنے آپ کو بڑا منطقی سمجھتا ہے میں نے کہا ہاں میں نے کہا اچھا میں قاعدہ بیان کرتا ہوں جو میرے ذہن کے مطابق ہے اور میں نے قصدن ایک غلط قاعدہ بیان کیا اس نے کہا نہیں یہ قاعدہ ایسا نہیں ہے میں نے کہا کیسا ہے اس نے کہا ایسا ہے اور یہ سلم العلوم نے لکھا ہے میں نے کہا علم منطق عقلی ہے علم عقلی ہے یا علم نقلی ہے اس نے کہا علم ہے میں نے کہا جب علم اقلی ہو تو میرا عقل ہی کہتا ہے تو مجھے نقل کیوں دلیل میں پیش کرتے ہو پھر حیران ہو گیا ایک طرف کہتا ہے علم میں اور دوسری طرف سارے نقل پہ جاری ہے نقل در نقل بہرحال قرآن کریم کا اصل حکمت قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے نازل کیا تو قرآن کریم نے خود اس کا تذکرہ کیا اخراج الناس من الظلمات الى النور قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو گٹاٹوپ اندھیروں سے نکالی نور کے طرف روشنی کے طرف اور الانذار و تبشیر جو منکرین ہیں ان کو ڈرائی اور جو مومنین ہے اس کو بشارت دے یہ حکمت قرآن کریم نے خود ذکر کیا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر ایک او ابتدائی آیت آپ نکالے سورہ ابراہیم کتاب اللہ لکھا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سورة إبراهيم آيات نمبر ایک کتاب ننزلناه الیکا قرآن کریم ایک ایک و شان کتاب ہے جس کو ہم نے کے جانب اس لیے نازل کیا ہے کیا بنی انسان کو اس کے رب کے حکم سے تاریخیوں سے نکال کر اس روشنی کے طرف جو ایک زبردست صفات کی راہ لے آئے الى النور اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو گڈا پندروں سے نکالے نور کی طرف اور قرآن میں ایسا لفظ لایا کہ وہ جامع تمام اندھیروں کے لیے لمر من سا الى گلمات اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالے نور کی طرف اندھیرے خواہشر کی اندھیرے خواہ باد کے ہو اندھیرے خواہ رسوم و رواج کے ہو اندھیرے خواہ ظلم و جبر کے ہو اس اندھیروں سے نکالے نور کی طرف قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ لوگوں کو نکالے اندھیروں سے نور کے طرف اسی طرح قرآن کریم کا مقصد حکمت نزول سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر تین نکالے سورہ حمیم سے دا آیت نمبر تین كتاب غسلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا و كتاب غسلت آياته یا شان کتاب جس کے آیات واضح واضح ہیں فصلت آیات واضح ہے ان کے آیات فصلت کا من نہیں کیا واضح ہے کیونکہ پھر مفصل اور مجمل پھر تقسیم کیسے کرتے ہو جب سارے مفصل ہے تو پھر مجمل کہاں سے آئے تو وہ تقسیم علائد آئے اور ایسیت سے یہ وہ مفصل اور مجمل نہیں یہاں میں نے مانا کیا کتاب انفصلت آیا تو یزم شان کتاب واضح ہے اس کے دلائل فصلت آیا تو واضح ہے اس کے دلائل عربی القومی عالمون بشیر و نذیرہ بشارت دینے والا ونذیرہ اور ڈرانے والا اسی طرح سورہ کاف کے ابتدا میں الحمدللہ اللذی انزل على عبده الكتاب اللہ تعالیٰ کے مناسب صفات اللہ ہی کیلئے ہے اس ذات کیلئے جس نے نازل کیا على عبده الكتاب اللہ میرے قرآن میں علا عبیل کتاب تمہارے قرآن میں علا نوری کتاب کیا دی ہے تو پھر یہ نور کا مسئلہ بشریت کا مسئلہ یہ کہاں سے آیا پیغمبر نور ہے کہ بشر پنجاب اس مسئلے کو بڑا اہمیت کسی زمانے میں دیا گیا تھا نور ہے اور بشر نہیں ہے اس کا سایہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے پیغمبر کا سایہ بھی تھا طبقات القبرائے نساد میں امین فرماتی ہے کننا فی منتصف النہار ان امد ذل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال مسئلہ اپنی جگہ پہ لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مقام میں پیغمبر کو عابد کہا ہے مقام روایا میں اللہ نے عابد کہا فاوہا الى عبده ما اوہا مقام اسراء میں عبد کہا سبحان الذي اسرا بعبده لیلا مقام تعدی اور مناظرہ میں عبد کہا ان کو نفی ریب مما نزلنا على عبدنا مقام وحی میں عابد کہا الحمدللہ اللذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون صالحات أن لهم أجرا حسنا قرآن کریم کی نزول کی حکمت یہ کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف اور ڈرائیں ان لوگوں کو جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور بشارت دے ان لوگوں کو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں اب قرآن کریم کو لوگوں نے قرآن کریم کی حکمت یہ ہے کہ تراویح میں تراویح میں ختم کرے اور اس میں پیسے لے لے یہ حکمت ہے قرآن کریم کی نزول کی حکمت یہ ہے کہ دلہن کے ساتھ ڈولی میں رکھو قرآن کریم کی نزول کی حکمت یہ ہے کہ دلہن کے سر پہ رکھو شادی حال میں تاکہ وہ تبرک والی بن جائے قرآن کریم کی نزول کی کہ وہ اس کارڈ کے ساتھ رکھو نہیں قرآن کریم کی نزول کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکالو روشنی کی طرف قرآن کریم کی نزول کی حکمت یہ ہے کہ ڈراؤ ان لوگوں کو جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اور بشارت دو ان لوگوں کو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو اگر ایک مولوی صاحب ایک خطیب صاحب درس دیتا ہے تقریر کرتا ہے خطبہ پڑھتا ہے لوگوں کو ڈرائے نہ نہ ڈرائے شرک سے بدعات سے اس نے قرآن کا حق ادا کیا اگر وہ کہتا ہے کہ میں اتفاق اور اتحاد چاہتا ہوں میں ان مسائل کو بیان نہیں کرتا جسے اس نے قرآن کا حق ادا کیا قرآن کا حق یہ ہے کہ ان لوگوں کو ڈرائے جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو کہہ دے کہ اللہ کی صفات کسی اور میں جاننا یہ شرک ہے اس شرک کی وجہ سے نکاح ٹوٹتا ہے اس شرک کی وجہ سے جہنم میں جانا جانے کا سبب بنتا ہے بیدات یہ ناجائز ہے پیغمبر کے شفا سے معرومی کا سبب بنتا ہے ڈرائیں ان کو اگر آپ نہ ڈرائیں تو آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا میں کبھی کبھار کہتا ہوں ایا علماء الدین مالی اراکمو منکرا دموان منکرات الاوامری اے علماء کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم نے آنکھیں چرائی ہاں، ان لوگوں سے جو مخالفت کرتے ہیں قرآن و سنت کی ایا علماء الدین مالی اراکمو تغازلتم عن منكرات الأوامر أما الأمر بالمعروف والنهي فرضكم فآرستم عن ذاك إرادة حاجري امر بالمعروف اور نہ منکر تمہارا فرض جاننا کہ تم لوگوں نے اس کو چھوڑا اما اخذ الميثاق ربي عليكم بأن تنسوا بالحق أهل المناكرين کیا اللہ نے تم سے وعدہ نہیں دیا تھا کیا منکرین قرآن و حدیث پہ رد کرو جو دین کی مخالفت کرتے ان پہ رد کرو آج کل یہ مصیبت بن گیا ہے یہ بہت اچھا مولوی ہے <clears throat> یہ مخالف اختلاف کی مسائل بیان نہیں کرتا اختلافی مسائل میں نہیں چڑھتا یہ صفت ہے یہ تو صفت مضمومہ ہے جب ڈراتا نہیں ان لوگوں کو جو قرآن و سنت کے مخالف ہو اس نے قرآن کا حق ادا نہ کیا جب تبشیر نہیں دیتا موحدین کو اور ایک آج کل ایک جماعت ہے جس کا نام ہے اشاعت توحید سننا جو اپنا ذمہ داری نبھاتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں تو آپ سوچے آیت میں اس میں قرآن کریم کے نزول کے حکمت بیان کی ہے تو مثلا سورہ ابراہیم آپ یہ آیت پڑھے کتاب الناس من الظلمات الى النور کوئی تم سے پوچھ اس آیت میں اللہ نے کیا بیان فرمائے تو آپ فوراً جواب دیں گے اس میں قرآن کریم کے نزول کی حکمت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے نازل کیا کہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ سوچے کہ اس آیت میں کسی کے ساتھ خطاب تو نہیں تو خطاب دو فرقوں میں سے ایک کے ساتھ ضرور ہوگا یا خطاب ہوگا منقادین کے ساتھ منقادین یعنی تابدار اللہ تعالی اور رسول کے تابدار یا غیر منقادین کے ساتھ خطاب ہوگا ان کے ساتھ جو اللہ اور رسول کے منقاد اور تابدار نہیں اب آیت میں جب آپ سوچیں گے دیکھیں گے کہ اس میں خطاب غیر منقادین کے ساتھ تو پھر یہ سوچے کہ غیر منقاد کے ساتھ خطاب ہے تو غیر منقاد کے چار فرقے ہیں کتنے چار پہلا فرقہ ہے مشرقین دوسرا ہے یہود تیسرا ہے نسوارا اور چوتھا فرقہ ہے منافقین تو اگر غیر منقاد کے ساتھ خطاب ہو تو پھر آپ دیکھیں اس میں یا مشرق کے ساتھ خطاب ہوگا <clears throat> یا یہودی کے ساتھ ہوگا یا نصرانی کے ساتھ اور یا منافق کے ساتھ اگر مشرق کے ساتھ خطاب ہو تو اس سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ شرک کیا چیز ہے شرک کا کیا مطلب ہے شرک کی تعریف کیا ہے مشرق کس کو کہا جاتا ہے شرک شین ری کاف شر کا مانا حصہ پشتوں میں ہم کہتے برخا حصہ مشرق کو مشرق اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے تا ساتھ اللہ کے صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے مشرق کو مشرق کسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے شاہ رحمہ اللہ نے موض القرآن میں لکھا ہے شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے تو شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے مشرق اور اس کے مقابلے معاہد موحد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے صفات میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرا تھے ان کا عقیدہ یہ کہ صفاتی علوہیت صرف اللہ ہی کے لیے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے صفات میں کوئی شریک اور سانجا نہیں اس کو معاہد کہا جاتا ہے امن مشرقین شرک جو ہے اس کے دو اقسام ہیں پہلا شرک اعتقادی اور دوسرا ہے شرک فیلی شرک اعتقادی یعنی وہ شرک جو عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو شرک فیلی وہ شرک جس کا تعلق افعال کے ساتھ ہو تفصیل میں بعد میں کر لوں گا انشاءاللہ شرک اعتقادی اس کی چار اقسام ہیں شرک اعتقادی کی چار اقسام ہیں پہلا ہے شرک فی العلم اللہ کے ساتھ اللہ کے علم میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا اس کو شرک فی العلم کہا جاتا ہے جیسا کہ ہماری ملک میں کچھ لوگوں کی عقیدی کہ میرا پیر میرے حال سے باخبر ہے میں جو کچھ کرتا ہوں جہاں جاتا ہوں جہاں ہوں میری پیر کو بتائے میری پیر باخبر ہے میرے حال سے بغیر ظاہریہ اس کو شرف العلم کہا جاتا ہے جب کسی کا یہ عقیدہ بن جائے کہ میرا پیر میرے حال سے باخبر ہے شرف علم تو دوسرا ہے شرف تصرف تصرف میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹہرانا یعنی نفع اور نقصان کا ذمہ دار نفع دینے والا نقصان دینے والا بغیر اسباب ظاہریہ کسی اور کو سمجھے کہ اللہ کے بغیر اور بھی ہے جو مجھے نفع اور نقصان بغیر اسباب ظاہریہ کے پہنچا سکتے ہیں جیسا کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ اولیاء کرام نواز ہو تو تمہیں نقصان پہنچائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے چارپائی الٹا کریں گے تمہاری اوپر یہ کریں گے وہ کریں گے یہ ہے صرف تصرف ہے شرف دعا یعنی اللہ کے ساتھ پکارنے میں کسی اور کو شریک ٹہرانا جیسا کہ ایک واحد کہتا ہے یا اللہ میری مدد کر تو اگر کوئی یہ کہے کہ یا پیر بابا میری مدد کر یا گیارہ والا پیر میری مدد کر مولا علی میرا مدد کر ہے صرف ہے شرف العبادت یعنی اللہ تعالی کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا مثلاً سجدہ اللہ کے سامنے عبادت اللہ کے سامنے اور تم کسی اور کے سامنے کسی قبر کے سامنے کسی پیر کے سامنے سجدہ کرے تو یہ شرک ہے اور شرک میں کون سی قسم ہے شرک فی العبادت کل من عبادت کلال اول مدانی من کلسانی متفرر من الاول عبادت مشرق تب کرتا ہے جب اس کا یہ عقیدہ بن جائے کہ اگر میں اس کو پکاروں تو میرا مدد کر سکتا ہے اور پکارتا ہے تب جب کسی کا یہ عقیدہ بن جائے کہ متصرف ہے مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے اور یہ عقیدہ تب بنتا ہے جب اس کا یہ عقیدہ ہو کہ جس کو میں پکارتا ہوں مالک نفع اور نقصان کا جانتا ہوں وہی ذات میرے حال سے باخبر ہے یعنی شرف العلم شرف تصرف شرف دعا شرف عبادت معظم جب اذان دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے شیطان بانٹتا ہے اور اس کے پت نکلتے ہیں اور بانٹتا ہے کیوں بانٹتا ہے اور حدیث میں المعزنون نے آنا قیوم القیامہ یہ کیوں اسی وجہ سے کہ معزن آزان میں کہتا ہے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 مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا وَبَا مَنْصُورًا جب اتباع سنت بھی آیا تو پھر کہتا حَيَّا لَصَلَا حَيَّا لَلْفَلَا اب آئے نماز پڑھے اور نجات کا رستہ ہے جب عقیدہ توحید کا ہو اتباع سنت ہو یہ نجات کا راستہ ہے اور یہ کامیابی کا راستہ ہے آئے اب نماز پڑھے اور بے اختصار کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اور سب بات ہے نتیجہ ایک لا الہ الا اللہ اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں اذان کا مطلب سمجھے اذان تو دیتی ہے لیکن مطلب نہیں سمجھتے شرکیات شرک کے چار اقسام ہیں تو جب آپ ایک آیت میں سوچتے تو یہ سوچے کہ اس میں کس کے ساتھ خطاب ہے اگر مشرق کے ساتھ خطاب ہو تو شرک کے چار اقسام میں شرک اعتقادی کیے اس میں سے کون سے قسم کی شرک کی تردید ہے تو آپ دیکھیں گے آیت میں تمہیں خود پتا لگے گا کہ اس میں اس قسم کے مشرق اور اس قسم کی شرک کی تردید ہے مثلا سورت النمل آیت نمبر پین نکالے سورت النمل نمل آیت نمبر پینسٹھ اب آپ سے میں پوچھوں گا کہ اس آیت میں کس کے ساتھ خطاب ہے پھر کون سی قسم کی رد ہے آپ دیکھیں اب سورہ نمل آیت نمبر پینسٹھ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله آپ کہہ دیجئے جس کا در مخلوقات آسمانوں اور زمین میں موجود ہے لا عالم الغیب الا اللہ کوئی بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے غیب کی بات نہیں جانتا وما شرون ایانا یبرسون اور ان کوئی بھی خبر نہیں کیوں کب اٹھائی جائیں گی اب اس آیت میں سوچے قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون کون سے قسم پہ رد ہے شرف العلم پہ کہ اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو اللہ کے بغیر کوئی جاننے والا نہیں آپ تقریر کرتے ہیں اپنے علاقے میں یہ آیت آپ نے پڑھا تو بغیر تمیزات کے آپ کہیں کہ حضرات میں نے آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر ساٹھ تلاوت کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کی ہے شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے عالم الغیب غیب کو جو انسانوں سے غیب ہے اللہ جانتا ہے اللہ کو اس کا کو کا پتا ہے کیونکہ شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے وہ شرک کے چار اقسام ہیں پہلے دو اقسام اعتقادی اور رفیلی اعتقادی کی چار اقسام ہیں اس کی وضاحت کریں ایک قسم ہے شرف علم اللہ کے ساتھ علم میں کسی اور کو شریک ٹہرانا اس آیت میں شرف علم کی تردید ہے اور اللہ نے فرمایا آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں آسمانوں میں خواہ ملائک ہو دوسری مخلوق کو عالم الغیب نئی زمینوں میں جنات ہو انسان ہو پیر و مولوی خطیب ہو عالم الغیب اللہ کی بڑی سمجھائے لوگوں کو مسئلہ صرف کسی کہانیاں نہ سنائے آج کا مفہوم اور مقصد سمجھائے پھر جب اس کے ذہن میں مسئلہ بیٹھ جائے وہ دائی بن کے نکلے گا میں کبھی کبھار کہتا ہوں مدارس تو پاکستان میں بہت زیادہ ہے لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ اور بھی برکت عطا فرمائے اور اور بھی زیادہ کرے مدارس میں علماء کام کرتے ہیں علماء بناتے ہیں مفتی بناتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں پنجیر کا ایک امتیاز ہے دار القرآن کا ایک امتیاز امتیاز ہے ساتھی پوچھتے کیا میں کہتا ہوں وہ مولوی اور مفتی بناتے ہیں صرف اور دار القرآن دائی بناتے ہیں یہ دائی بناتے ہیں اور یہاں سے جب نکلتے ہیں تو دائی بن کے نکلتا ہے صرف مفتی اور مولوی نہیں ہوتا دائی بھی ہوتا ہے توحید و سنت کا دائی جو دعوت دینے والا ہو جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تو پھر دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں جب آپ خود نہیں سمجھتی دوسروں کو سمجھائیں گے شرف علم اسی طرح صورت الانعام آج نمبر تین نکالے الانعام فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ یعلم سرکم و جارکم و یعلم ما تکسیبون کبھی اللہ تعالیٰ اپنی لیے علم غیب ثابت کرتا ہے اور کبھی دوسروں سے نفی کرتا ہے میں آج اللہ عالم الغیب ہوں اور میرے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں تو اللہ نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ لمو و گما و یعلم ما تقسیبون انسان کی تین کام ہے کتنے کتنے چونکہ دن کم ہے ہمارا درس یہ چھوٹا دور تفسیر تو آٹھ دنوں پر مشتمل ہے اسی وجہ سے بڑی دورہ تفسیر میں میں پہلے دن تھوڑا سا سبق پڑھاتا ہوں پھر دوسرے دنوں سے تھوڑا زیادہ تیسرے دنوں سے تھوڑا زیادہ آخر میں صبح سے لے کر آسر تک پڑھاتا ہوں عادی بن جاتے ہیں اسی وجہ سے تھوڑا تھوڑا سبق زیادہ زیادہ کرتا ہوں تاکہ عادی بن جائے اور اس دورے تفسیر میں مسئلہ یہ ہے کہ دن کم ہے اگر میں پہلے دن کم پڑھا ہوں دوسرے دنوں سے پھر مسئلہ یہ کہ پھر وہ جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ پورا نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے پہلے دن سے تھوڑا سا زیادہ سبق پڑھاتا ہوں بہت تو نہیں پڑھتا ہاں اچھا چلے انشاءاللہ اللہ گزارا کریں گے میں تو نہیں تھکتا اگر آپ نہیں تھکتے تو انسان کی تین احوال ہیں دل آئیے کہ اس کے دل میں کوئی بات ہو اور کسی کو بتائے نہیں اس کو سر کہا جاتا ہے دوسرا یہ کہ وہ منہ سے کسی کو اپنے دل کی بات بتائے اس کو جہار کہا جاتا ہے اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے اندام سے ہاتھوں سے پاؤں سے آنکھوں سے کسی کام کو کر لے تو اس کو کسب کہا جاتا ہے تو انسان کی تین احوال دل کی بات منہ پہ ظاہر کرنا اور اپنے اندام کے وساطت سے ذریعے سے کسی کو سمجھانا بتانا پہلی کو سر کہا جاتا ہے دوسری کو جہار اور تیسری کو کسٹ اللہ تعالی نے تینوں ذکر کی اللہ نے فرمایا گھوم جانتا ہے تمہارے دل کی بیٹ کو تمہارے دل میں جو بات ہے اللہ سمجھتا ہے وہ گوم اور تمہاری منہ سے نکالنے والی بات تمہاری جار والی بات اور پائے تمہاری کسب کو جو کچھ انداموں سے کرتے ہو اسی طرح سورت الانعام میں آٹھ نمبر انسٹھ نکالیے آٹھ نمبر انسٹھ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو اس آیت میں اگر آپ سوچتے ہیں تو اب آپ کو خود نظر آئے گا اس آیت میں اللہ نے کیا بیان فرمایا شرف علم کی تردید ہے اور علم غیب کو اپنے لیے خاص کیا کہ عالم الغیب میں اللہ ہوں میرے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں الْغَيْبُ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب کو ایک صندوق میں بن کے تالا لگا دیا ہے اور چابی بھی اپنے پاس رکھا ہے کوئی اتنا بہادر نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے چابیاں بزور بازو لے لے اور ان میں غیب کو نکالے ان میں غیب اللہ کی خاصہ ہے عالم الغیب صرف اللہ ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو لَا اور اللہ کے ساتھ ذکر کیا حسر ہے لا الا ہو نہیں جانتا غیب کو اللہ کی بغیر کو اوئی کو اللہ لا یعلمہا الا ہو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها خشکی میں کوئی چیز ہو اللہ جانتا ہے دریا میں پانی میں کوئی چیز ہو اللہ جانتا ہے درہ سے کوئی پتہ گرتا ہو اللہ جانتا ہے وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ زمین کے اندر کوئی دانہ ہو اللہ جانتا ہے یہ خوشگے یا تر ہے زمیدار تو جب بیج ڈالتا ہے دو تین دن بعد جا کے زمین کوتا ہے دیکھتا ہے کہ بیج میں پانی آئی ہے یا نہیں آئی ہے اللہ تعالیٰ بغیر اس کے سب کچھ جانتا ہے ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رب ولا یابس اور نہ تر اور نہ خوشک الا فی کتاب مبین مگر اللہ تعالیٰ کی علم میں ظاہر ہے عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے اسی طرح پیغمبر پاک سے نفی علم غیب سورة العراف آج نمبر ایک سو اٹاسی نکالے ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء ولو كنت اعلم الغيب اگر میں غیب کو جاننے والا تھا اگر میں غیب کو جانتا تھا لاستكثرت من الخير تو میں اپنے لیے بہت سے فائدے حاصل کرتا وما مسني سوء میں حاصل معنی بیان کرتا ہوں لفظی معنی نہیں لسط من الخیر وما موسم ہے اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتا تھا مطلب یہ کہ پیغمبر خود کہتا ہے وَلَا كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لست سرد مِنَ الْخَيْرِ وَمَا ماموسم یا پنجاب میں جلسوں میں کہتے ہیں نعرہ رسالت ایک بندہ نعرہ لگاتا ہے نعرہ رسالت تو دوسرے کہتے ہیں یا رسول اللہ نہیں یہ تو نعرہ رسالت نہیں جب وہ کہتے ہیں نعرہ رسالت تو تم کہہ دو وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَسْتَدْ زَرْدُ مِنَ الْخِيَرُ وَمَا مَا سَمِيَسُ یہ نعرہ رسالت ہے ولو كنت عالم الغيب لاستكثر من الخير وما مسني يسوع اسی طرح سورۃ الاحقاف ایت نمبر 9 قل ما كنت بدان من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم کہہ دیجئے میرے پیغمبر میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں قل ما كنت بدعا من الرسول سورہ احقاف آیت نمبر نو آپ کہہ دیجئے میرے پاک پیغمبر میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں وما ادری ما افعل بی ولا بکم اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے دنیا میں اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے مجھے اپنے حال کا پتا نہیں کہ دنیا میں اپنی موت مر جاؤں گا یا کسی کے ہاتھ سے شہادت پاؤں گا مجھے اپنے حال کا پتا نہیں دبدن حال معلوم تن نکم وطن خاور لزیم مجھے اپنے حال کا پتا نہیں میں خود عالم الغیب نہیں اور یہ کہتے ہیں نہیں پیغمبر عالم الغیب ہے تمام پیغمبروں سے نفیل میں غیب سورة المائدہ آیت نمبر ایک سو نو نکالے یوم یجمع اللہ رسولہ فیقول مادا اجبتم قالوا لا علم لنا انکا انتا اللہ ملویوب سورة المائدہ آیت نمبر ایک سو نو یوم یجمع اللہ رسولہ وہ دن یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا تم تو پھر سب سے کہے گا تم کو دعوت الحق کا کہا جواب میں کیا جواب ملا تھا تم جب دعوت الحق دیتے تھی لوگوں نے کیا جواب دیا تھا فیا گلما جب تم قالو لا علم ساری کے ساری پیغمبر بیک آواز کہیں گے لا لنا ہمیں پتا نہیں کیا پیغمبر جھوٹ بول رہے ہیں ماض اللہ کہ سارے پیغمبر کہتے ہیں لا علم لنا ہمیں پتا نہیں اور ہی کہتے ہیں عرض احمد ہوتا ہے پیغمبر کو امت کے اعمال کا پتا ہے تو کیا پیغمبر جھوٹ بولتے ہیں قیامت کے دن کے لائل بنونا اور رسول جمع لایا ہے سارے انبیاء اپنے امت اور امر قوم کے اعمال سے بے خبر ہیں قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب انك انت علام الغیوب صرف آپ ہی علام الغیوب ہے آپ کے بغیر کوئی اللہ ملغیوب نہیں اور پھر حضرت عیسیٰ کی تخصیص کر رہے ہیں اسی وجہ سے <clears throat> کہ اس ان کی عبادت دوسرے انبیاء کے نسبت زیادہ ہوئی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخصیص کیا تو اللہ نے فرمایا وَإِسْقَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ ابْنِ مَرْيَمَا أَنْتَ قلت للناس اتخذوني وهمي الهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بهاك إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك اور مجھے پتا نہیں کہ آپ کے علم میں جو کچھ ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ولا علم ما فی نفسک انکا انتا علام الغیوب یقیناً آپ ہی علام الغیوب ہے مجھے غیب کا پتہ نہیں کبھی فرشتوں سے نفع علم غیب کہ ملائک اور فرشت عالم الغیب نہیں جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر بتیس قالوا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم <coughs> کبھی بادشاہوں سے نفل میں غیب پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ملائک بھی عالم الغیب نہیں بادشاہ بھی عالم الغیب نہیں جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی ہے بادشاہ بھی ہے سورہ نمل آگ نمبر بیس ہے <coughs> وتفقد الطير فقام المهدي على الحدود ان كان من الغائبين ہر سلیمان نے سلام نے پوچھا حدود کے بارے میں کیا ہوا مجھے کہ میں حدود کو یہاں نہیں دیکھتا ان کان من الغائبین یا غائبین میں سے ہے اگر سلیمان علیہ السلام عالم الغیب ہوتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے ان کو تو پتا ہوتا کہ حدود مملکت سبا میں گون کر رہا ہے لیکن حضرت سلیمان سادس کے کہ پیغمبر بھی تھے بادشاہ بھی تھے پیغمبر کا بیٹا تھا بادشاہ کا بیٹا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا لیکن عالم الغیب نہ تھا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدودا ان كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأصبحنه أو لآتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحدت بما لم تحد به وجئتك من سبع من يقين کہنے لگا دودھ میں نے اس چیز پہ احاطہ کیا جس پہ آپ نے احاطہ نہیں کیا ہے حدود وہ یہ مسئلہ جانتا ہے کہ عالم غیب اللہ کے بغیر کوئی نہیں سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں اور مجھے پتہ ہے اگر آج کل کی پیر ہوئے تھے مرید کو گلے سے پکڑ دے کہ مجھے کہتے ہو کہ تم عالم الغیب نہیں مجھے مرید کے سارے احوال کا پتہ ہے حضرت کہنے لگا اسی وجہ سے امام نصفی نے یہاں لکھا ہے وفی بطلان قول رافضت ان الامام لا یخفا علی شئون اس آدمِ روافظ کے عقیدی کا بطلان ہے کہ ان کا عقیدہ یہ کہ امام سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور چھپا ہوا نہیں امام نصفی کو یہ پتا نہ تھا کہ یہ صرف روافظ نہیں ہمارے زمانے میں سنی بھی ایسے آئیں گی کہ ان کا یہ عقیدہ ہوگا کہ میرا پیر میرے حال سے بے خبر ہے یا امام نصفی کا مطلب یہ کہ عقیدہ روافظ کا ہے کہ امام سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا بما تحید بھی ایک دفعہ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ درس دے رہی تھی اور اتباع سنت پہ کلام کر رہی تھی بڑی سختی سے کہ اتباع سنت ہونا چاہیے اسی میں حضرت شیخ القرآن نے طلبہ کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھ میں اگر کوئی کام خلاف سنت ہو تو مجھے بتائے آپ کو اجازت ہے ایک طالب علم تھا افغانستان کا رہنے والا تھا اور جب روس کا انقلاب آیا تھا افغانستان میں تو میں شیخ القرآن کے ساتھ باجے اڑ گیا تھا ابتدائی ایام تھے وہ عالم بڑا مضبوط بدن تھا اس کا اور اس اس وقت کے پاس وہ بڑا مشین گن تھا جس کے ساتھ بہت سارے کارتوس ہوتے ہیں اور بڑا مشین گن اس کے کندھے پہ تھا آیا شیخ القرآن سے ملا شیخ القرآن نے جب اس کو دیکھا تو کہنے لگا فلاں نہیں ہے اس نے کہا حضرت فلاں ہوں تمہارا شاگرد شیخ القرآن نے کہا اچھا بہت دنوں بعد ملے اور گلے لگا دیا میں نے پوچھا حضرت کون ہے مجھے کہا یہ میرا بہت پرانا شاگرد جب یہ نوجوان تھا اس وقت تو وہی نوجوان طلبا کے درمیان اٹھا اور شیخ القرآن کو کہنے لگا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا فلاں کام خلاف سنت ہے شیخ القرآن رحمہ اللہ مسکراتی ہوئی کہنے لگے بتاؤ جب شیر القرآن نے کہا کہ بتاؤ وہ بہت دلیر بندہ تھا وہ طالب علم تو کام نہیں لگا تھوڑی دیر بعد کہنے لگا حضرت میں نے ویسے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ میں بتاتا ہوں کہ تم کیا کہہ رہے ہو مجھے آپ نے مجھے اجازت دی تو میں قسم کے کہتا ہوں کہ تمہارے اندر خلاف سنت کوئی کام نہیں اور بیٹھ گیا شیخ القرآن نے اس کو کہا اٹھو تم ڈر گئی اسی وجہ سے مجھے کہہ رہا ہو اور اسے پوچھنے لگا میں بڑا ہوں یا سلیمان علیہ السلام بڑے تھے اس نے کہا سلیمان علیہ السلام بہت بڑا شخصیت تھے پیغمبر تھے بادشاہ تھے تو شیخ قرآن کہنے لگے کہ تم چھوٹے ہو یا حضرت خود چھوٹا تھا تو ہنس دے لگا کہہ دے لگا حدود مجھ سے چھوٹا ہے حضرت میرے ہاتھ کے برابر ہے تو شیخ القرآن فرمانے لگی خود نہیں ڈرتا اور سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے حق تو بما لم تحب بھی وجہ تو کم ان سب وہ تم ڈرتے ہو مجھ سے کیوں ڈرتے ہو بتاؤ خلاف سنت کون سا کام ہے میرا اس نے کہا نہیں خدا کی قسم میں ویسے کہلاتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنے شاگردوں کو دلیری دیتا تھا اور خود اتباع سنت میں اتنے مضبوط تھے مجھے یاد ہے بیمار تھے بہت زیادہ اور ہم ان کو کھاریاں لے جا رہے تھے ان دنوں کھاریاں میں میرا بہنوئی تھا کرن عبد القادر تو بہن نے کہا بہنوئی نے کہا کہ ادھر لے آئے ادھر ہسپتال میں بڑے تکڑے ڈاکٹر ہیں تو ہم لے جا رہے تھے شیخ القرآن کو چارپائی میں بٹھا دیا تو ہمارا ایک رشتہ دار ہے بہنوئی اس نے چپل اٹھائے اور شیخ القرآن کے پاؤں کو پہنا رہے تھے تو اس نے بائیں پاؤں کا چپل پہلے اٹھایا شیخ القرآن بہت زیادہ بیمار تھے اس وقت تو شیخ القرآن نے اس چپل کو لات ماری اور اشارہ کیا کہ دائیں پاؤں کو پہلے پہنائے اتنا اتباع سنت میں خلا اسی وجہ سے وَالْعَمَلُ صَالِحُ يَرْفَرُهُ ان میں اتباع سنت تھی ان میں محبت تھا قرآن کا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید نورستان کے پہاڑوں تک پہنچایا اللہ تعالیٰ نے بدخشان کے پہاڑوں تک پہنچایا اللہ تعالیٰ نے ایران اور افغانستان اور پاکستان اور ساری دنیا میں ان کے دروس پہنچائے اتباع سنت اور صحیح عقیدہ یہ سب سے بہتر چیز ہے سلیمان علیہ السلام کو حدود کہہ رہا ہے حد تو تحبی اور آج کل کی پیر کوئی مرید اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم عالم الغیب نہیں اور اگر کہا تو مرید کی خیر نہیں ہوگی بما لم ہبھی وجہ تو کم ان سبن بئی اسی طرح جنات عالم الغیب نہیں سورہ سبا آت نمبر چودہ نکالے سولہ فلما قذرنا له الموتى ما دلهم ولا موت الا دابت الارض تاكل من ساتا فلما خرّا تبینت الجن اللہ کانو یعلمون الغیبا ما لبیدو فی العذاب المحین جب سلیمان علیہ السلام کا بدن زمین پہ گر گیا تبینت الجن اللہ کانو یعلمون الغیبا ما لبیدو فی العذاب المحین تب جنات کو سمجھ گیا کی کا ظاہر ہوئی کیا کروں غیب کی باتیں جانتے ہوتے تو اس ضلع میں مبتلا میں رہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات جنا زائرم دیکھتی تھی علیہ السلام کی بدن کو لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ آج کل تو لوگ کہتے تعویزیں نکالتے ہیں اور پھر کچھ اپنے آپ کو محیط کہتے ہیں اور اس مصیبت میں مبتلا ہے میرے پاس جنات ہے اور جنات تایز نکالتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور یہ تمہارے گھر کے اندر کچن میں انہوں نے رکھی تھی اور میں نے جنات کے ذریعے نکالے اور پھر لوگوں کے پانچ سو روپے کے نوٹ کو ہاتھ پھیلاتے ہیں جب تم تعویز میرے گھر کے اندر سے نکالتے ہو تو انہی جنات پہ امریکہ کے بینکوں سے ڈالر نکالو میرے پانچ سو روپے کے سامنے پہ کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو لوگوں میں و شعور ختم ہو گیا ہے اور اس کی اصل وجہ کہ قرآن سے دوری ہے قرآن کے قریب نہیں آتے جنات عالم الغیب میں ہی اللہ نے فرمایا فلما خر تبینت الجن اللہ کانو یعلمون الغیبا ما لبثو فی العذاب المہین جب سلیمان السلام کا بدن گر گیا فلم فلما قضینا علیہ آگے ہاں مانتے موت نہیں حیات الانبیاء ہے انبیاء پہ تو موت نہیں آتی اللہ نے کہا موتا فلما قضينا عليه الموتى ما دلهم على موت الا دابة الارض تاكل من ساتا فلما خر تبينت الجن الله كانوا يعلمون الغيبا ما لبثوا في العذاب المهين دیکھے جنت عالم الغیب نہیں ملارون کہتے ہیں علم موسیٰ چونکہ سدر غیب بند علم موسیٰ کے بھوت ارجمن جب موسیٰ علیہ السلام کا علم غیب میں بند ہوا تو چوئی کی کیا علم ہوگی ان پیروں پکیروں کو چوئی کہتے ہیں ان کی کیا علم ہوگی اور مستقل صورت ہے اس مضمون پہ لائے صورت القان میں چار واقعات اصحاب القاف سوئے مردی بھی نہیں لیکن عالم الغیب نہیں ان کو اپنے حال کا پتہ نہیں کتنی مدت گزاری غار میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْنِ نِّي فَعَلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ پیغمبر تمہیں کل کا پتہ نہیں ہاں انشاءاللہ کہتے رہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت حضر کے کاموں کا پتا نتا حضرت حضر نے فرمایا فَحَمَّ الْجِدَارُ فَقَانَ لِغُلَانِ نِيَتِيمِنِ فِي الْمَدِينَ وَقَانَ تَحْتَهُ قَنْهُ لَهُمَا وَقَانَ بُهُمَا صَالِحَا ساری دنیا کا بادشاہ ذلقرنِ نُو عالم الغیب یکادون الگ قولا تو سورت کا حاصل لہو غیب السماوات والارد صرف اللہ ہی کے لیے آسمانوں کا اور زمینوں کا تو شرک اعتقادی کے چار اقسام پہلا قسم ہے شرک فی العلم یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کے علم میں شریک ٹھہرانا جیسا کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب ظاہریہ سب کو جاننے والا ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ بن جائے کہ میرا پیر فقیر وہ بھی سب کو جاننے والا ہے تو یہ عقیدہ شرکیہ کیا ہے اس نے شرک کیا اور شرک میں شرک اعتقادی اور پھر اس کا عقیدہ شرکیہ کیا ہے شرک اعتقادی میں العلم کہ عالم الغیب اللہ کے بغیر کسی اور کو جانا تو یہ العلم دوسری قسم ہے فی تصرف تیسرا ہے فی دعا چوتھا فی العبادت اس کی بھی کچھ مثالیں آئے تھے ہم پیش کریں گے مشتمل خروار اور انشاءاللہ یہ سبق کل ہوگی آخر میں میں آپ کو ایک اعلان کرتا ہوں کہ جو سبق ہم پڑھاتے ہیں تو پنپیر میں طریقہ کار یہ ہے کہ پھر عشاء کی بات تکرار ہوتی ہے ریپیٹ کرتے ہیں سبق کو تاکہ سارے طلبہ کو یاد آ جائے ریپیٹ کرنے والے کا بھی تجربہ زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے مولی احمد جمشید جو یہاں درس میں شریک ہے میں ان کا انتخاب کرتا ہوں اور انشاءاللہ عشاء کے بعد وہ سبق کو ریپیٹ کریں گے تکرار کریں گے اس سے پہلے آپ بھی ایک دو دفعہ تکرار کرتے ہیں خود اپنے ساتھ تاکہ چند دنوں میں آپ کو یہ طریقہ سمجھ آ جائے اور آئندہ کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے سبحان